تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہے کر اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنا چیز نہ بدلنا یہی سیدھا دہ ہے مگر بہت لوگ نہ جانتی